اذان قبر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس آزان دینا ملت اسلامیہ میں رائج اور مشروع ہے لیکن دور حاضر میں یہ مسئلہ منافقین زمانہ کے اختلاف کی وجہ سے وہ الناس میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ قبر پر آزان دینے کے معاملے میں کئی مقامات پر شدید اختلافات رونما ہوتے ہیں بلکہ کہیں کہیں تو جبر و ظلم اور مار پیٹ پیٹ تک نوبت پہنچتی ہے منافقین زمانہ دفن میت کے بعد قبر پر آزان دینے کو سختی سے روکتے ہیں بلکہ تشدد کا مظاہرہ کرتے ہیں لہذا کارین کرام کی آسانی اور فتنہ فساد سے بچنے کے لیے اس مسئلے کو عام فہم سلیس زبان میں شرعی دلائل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے دفن کے بعد قبر پر آزان دینا یقیناً جائز ہے اس کے منع ہونے کی شریعت متحرہ میں کوئی دلیل نہیں اور جس کام سے شریعت نے منع نہ فرمایا ہو وہ کام ہرگز منع نہیں صرف یہی دلیل اس آزان کو جائز کہنے والوں کے لیے کافی ہے البتہ جو لوگ منع کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ شرعی دلیلوں سے اپنا دعویٰ ثابت کریں دلیل نمبر ایک صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ منکر نکیر کے سوالات کے وقت شیطان دھوکہ دینے اور بہکانے کے لیے قبر میں پہنچتا ہے حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں امام ترمزی اپنی کتاب نوادر الرسول میں امام اجل حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی میں تیرا رب ہوں اس لیے حکم آیا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں امام ترمزی علیہ الرحمہ و علیزوان فرماتے ہیں قبر میں بہکانے کے لیے شیطان آتا ہے اس کی تائیدان حدیثوں سے ہوتی ہے اس کی تائیدین حدیثوں سے ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کو دفن کرتے وقت دعا فرماتے کہ الہی اسے شیطان سے بچا اگر وہاں شیطان کا کچھ بھی دخل نہ ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کے لیے شیطان کے مکر سے حفاظت کی دعا کیوں فرماتے ثابت ہوا کہ منقنقی کے سوالات کے وقت شیطان قبر میں خلل انداز ہوتا ہے اور جواب دینے میں بہکاتا ہے یہ وہ نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ اس وقت میت کا جواب میں ثابت قدم رہنا ضروری بلکہ اشد ضروری ہے میت کو ثابت قدم رکھنے کے لیے حدیث کریمہ میں حکم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ اسے شیطان سے محفوظ رکھ شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے شیطان کو بھگانا بھی ضروری ہے اگر شیطان بھاگ گیا تو اب بہکانا غیر ممکن ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کس طرح بھگائیں شیطان کو بھگانے کی تدبیر بھی ہمارے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے صحیح بہاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں جلید القدر صحابی حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مربی ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب موزن آزان کہتا ہے شیطان پیٹ پھیر کر گوزنا یعنی پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب موزن اذان کہتا ہے کہ تو شیطان چھتیس میل تک بھاگ جاتا ہے امام ابو القاسم سلیمان بن احمد تبرانی المتوفی تین سو ساٹھ ہجری اپنی کتاب الموجم الوسط میں ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیث میں حکم آیا ہے کہ جب شیطان کا کھٹکا ہو فوراً اذان کہو کہ وہ دفع ہو جائے گا یہاں تک کہ گفتگو سے ثابت ہوا کہ منکر نکیر کے سوالات کے وقت قبر میں شیطان مداخلت کرتا ہے اور جواب دینے میں میت کو بہکاتا ہے اور حدیث شریف کے ارشاد کے بعد شیطان آزان سے بھاگتا ہے اور شیطان کو دفع کرنے کے لیے آزان کہنے کا حکم حدیث شریف میں وارد ہے لہٰذا اپنے مسلمان بھائی کو قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے صحیح جواب دینے میں ثابت قدم رکھنے شیطان کے بہکاوے اور کھٹکے سے محفوظ و معمون نیند اس کو دور بھاگنے کے لیے آزان کہی جاتی ہے اور یہ آزان حدیثوں سے اخذ کی ہوئی ہے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عین ارشاد کے مطابق ہے اور اس میں اپنے مرحوم مسلمان بھائی کی عمدہ امداد اور آنت بھی ہے دلیل نمبر دو امام احمد امام تبرانی اور امام بےحقی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو چکے اور ان کی قبر درست کر دی گئی تو حضور اقدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے رہے اور صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سبحان اللہ کہتے رہے پھر حضور اکدس اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے رہے اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے پھر صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہ نے عرض کیا رسول اللہ حضور اول تسبیح پھر تکبیر کیوں فرماتے ہیں اشارت فرمایا کہ اس نیک مرد پر اس کی قبر تنگ ہوئی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تقریب اس سے دور فرما کر قبر کشادہ فرما دی اس حدیث کی شرح میں علامہ امام شرف الدین حسن بن محمد طیبی شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مشکوہ میں فرماتے ہیں حدیث کے معنی یہ ہیں کہ میں اور تم برابر مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اور سبحان اللہ سبان اللہ کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس تنگی سے انہیں نجات بخشی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میت پر آسانی کے لیے دفن کے بعد قبر پر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار فرمایا اور یہی مبارک الفاظ آزان میں چھ مرتبہ ہیں تو دفن کے بعد قبر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا عین سنت نبوی ہوا رہا سوال یہ کہ آزان میں صرف اللہ اکبر اللہ اکبر ہی نہیں بلکہ دیگر زائد کلمات طیبہ بھی ہیں حدیث شریف کا پھر ایک مرتبہ بغور مطالعہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پر صرف اللہ اکبر اللہ اکبر ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ اکبر کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میت کی آسانی کے لیے قبر پر تکبیر اور تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی آپ اللہ انصاف فرمائیے کہ آزان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و وسنا ہے یا نہیں اور یہ حمد و وسنا بھی ہم حدیث نبوی کی مطابت میں ہی کرتے ہیں آزان میں جو دیگر زائد کلمات ہیں وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر ہی مبنی ہیں اور ان زائد کلمات سے معاذ اللہ کچھ نقصان نہیں بلکہ یہ زائد کلمات زیادہ فائدہ مند اور مقصد کی تائید کرتے ہیں قبر پر اذان دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رحمت الہی کا نزول ہو اور اس کی برکت سے میت پر قبر میں آسانی ہو ہمارے لیے قبر بعد دفن اذان دینے کے لیے مدرجہ بالا حدیث شریف ہی ثبوت کے لیے کافی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پر دیر تک اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے رہے اور ہم بھی اپنے مردوں کو دفن کر کے انہی کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر کو بصورت اذان ادا کر دیتے ہیں اس تکبیر سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقصد ذکر خدا کے ذریعے نزول رحمت و برکت کر کے میت پر آسانی پیدا کرنا تھا اور اذان دینے میں وہی کلمات دہرا کر ہمارا مقصد بھی یہی ہے شاید اب بھی کوئی منع کرنے والا یہ رونا روئے کہ اذان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے علاوہ جو دیگر کلمات ہیں ان کا کیا مطلب جواب عرض ہے کہ آپ مسائل حج سے اگر واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث شریف میں طلبی کے کون سے الفاظ وارد ہیں اگر نہیں معلوم تو ہم وہ حدیث پیش کیے دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے طلبی میں یہ الفاظ کہے لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک لک لبیک ان الحمد ون نعمت لا شریک لک حدیث شریف میں طلبی کے وہی الفاظ وارد ہیں جو مدرجہ والا حدیث میں مذکور ہیں لیکن اجرا صحابہ اعظام مثلا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت امام حسن مشتبہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم اجمعین طلبی کے الفاظ میں دیگر الفاظ ملانے کو روا رکھتے ہیں اور ان حضرات کے نقش قدم پر چل کر ملت اسلامیہ کے عظیم الشان عام کرام اور فقہ اعظام نے بھی طلبی میں زیادہ الفاظ کو روا رکھنا اختیار فرمایا ہے فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہدایہ میں ہے ان کلمات میں کمی نہ کرنی چاہیے کہ یہی کلمات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں تو ان کلمات میں سے گھٹائے نہیں اور اگر بڑھائے تو جائز ہے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بندگی کا اظہار کرنا ہے تو کلمات الفاظ زیادہ کرنے کی ممانعت نہیں قبر پر بعد دفن اذان دینے سے منع کرنے والے حضرات سوچیں کہ قبر پر اذان دینے والے آخر کرتے ہی کیا ہیں اپنے مسلمان میت کی آسانی کے لیے اللہ کا ذکر ہی تو کرتے ہیں کوئی ناچ گانا یا فلمی ترانہ یا گالی گلوچ تو بکتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اس کی کبریائی اور وحدانیت کا بیان اس کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور بندگی کا اقرار ہی تو کرتے ہیں ان موزن کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جن کے کہنے اور سننے والے دونوں پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے پھر انہیں اس کار خیر سے کیوں روکا جاتا ہے ارے معاملہ صرف اذان سے باز رکھنے تک ہی منحصر نہیں بلکہ ظلم و تشدد کا یہ عالم ہے کہ قبر پر اذان دینے کے معاملے کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے حدیثوں سے ثابت ہے اور کتب فقہ میں بھی یہی حکم لکھا ہوا ہے کہ میت کے پاس نزا یعنی سکرات کی حالت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا جائے تاکہ اسے سن کر مرنے والے کو کلمہ شریف یاد آ جائے اور وہ دنیا سے جاتے وقت کلمہ شریف پڑھ لے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اس کا آخری کلمہ کلمہ طیب ہو حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو حریرہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ دو جو شخص جان کنی کی حالت میں ہے وہ ابھی زندہ ہے لیکن ایسا مجبور ہوتا ہے کہ مثل مردہ اس کی حالت ہوتی ہے اور وہ مجازن مردہ ہے اسے کلمہ اسلام سکھانے کی حاجت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسے کلمہ یاد آ جائے اور اس کا خاتمہ اسی کلمہ پاک پر ہو اور وہ شیطان لعین کے بہکاوے اور بہلاوے میں نہ آئے جو دفن ہو چکا وہ حقیقتاً مردہ ہے اسے بھی کلمہ پاک سکھانے کی حاجت ہے کہ بعون اللہ تعالیٰ جواب یاد ہو جائے اور شیطان کے بہکانے میں نہ آئے اور بے شک اذان میں یہی کلمہ لا الہ الا اللہ تین مرتبہ ہے بلکہ اذان کے کلمات منکر نکیر کے سوالات کے جوابات سکھاتے ہیں منکر نکیر کے تین سوال تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اس مرد یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا اب آئیے دیکھیں کہ منکر نکیر کے مذکورہ تین سوالات کے جواب بات اذان سے کس طرح کس طرح معلوم ہوں گے اذان کی ابتدا اللہ اکبر چار مرتبہ اذان کے درمیان میں اللہ اکبر دو مرتبہ اذان کے درمیان اشاد لا الہ الا اللہ دو مرتبہ ہے یہ تمام کلمات منکر نکیر کے پہلے سوال تیرا رب کون ہے کہ جواب سکھائیں گے کہ ان کے سنتے ہی یاد آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے اذان کے درمیان حیال الصلاح حیال الفلاح دو دو مرتبہ ہے یہ کلمات ملکن کی کہ دوسرا سوال دوسرے سوال تیرا دین کیا ہے کہ جواب تعلیم کریں گے کہ میرا وہ دین تھا جس کا نماز رکن اور ستون ہے اصلاح تو اماد الدین یعنی نماز دین کا ستون ہے یعنی میرا دین اسلام ہے جس میں نماز پڑھنی فرض ہے اذان کے درمیان میں اشاد انّا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو مرتبہ ہے یہ کلمات اسے منکر نکیر کے تیسرے سوال کا جواب سکھائیں گے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کا رسول جانتا تھا المختصر دفن کے بعد قبر پر اذان دینا عین شاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعمیل ہے یہاں تک ہم نے صرف تین دلیلیں پیش کی ہیں جن کے مطالعے سے کارن کرام پر صاف ظاہر ہو گیا ہوگا کہ دفن کے بعد قبر پر اذان دینا جائز بلکہ مستحب ہے اس مسئلے کی جن صاحب کو تفصیلی معلومات درکار ہوں وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ و کی کتاب اذان فی اذان القبر سن تصنیف تیرہ سو سات ہجری کا مطالعہ فرمائیں اس کتاب میں آپ نے پندرہ دلائل قاہرہ سے اذان قبر کا جواز ثابت کیا ہے اذان قبر پر جہرانہ اعتراض اور اس کا علمی جواب اذان قبر کے منکرین بعض جہال یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اذان تو نماز کا اعلان کرنے اور اس کی اطلاع کے لیے ہوتی ہے یہاں کون سی نماز ہوگی جس کے لیے اذان کہی جاتی ہے یہ اعتراض سراسر جہالت پر مبنی ہے ان کی جہالت انہی کو زیب دیتی ہے شریعت متحرہ میں نماز کے علاوہ کئی موقعوں پر اذان دینا مستحف فرمایا گیا ہے مثلا حادث کریمہ میں ہے کہ جب شیطان کا کھٹکا ہو تب اذان کہو وہ دفع ہو جائے گا جب آگ دیکھو اللہ اکبر کی بکثر تکرار کرو وہ آگ بجھ جائے گی جب کسی بستی میں آزان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس بستی کو اپنے عذاب سے امن دیتا ہے جب حضرت آدم علی نبینہ علیہ والسلام جنت سے زمین میں اترے انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبرائیل نے اتر کر آزان دی ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین مولا کائنات حضرت سیدنا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین دیکھا ارشاد فرمایا علی میں تمہیں غمگین پاتا ہوں اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان کہے اذان غم اور پریشانی کو دفع کرتی ہے حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی اسی لیے آج ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دینے کا دستور اور رواج ملت اسلامیہ میں شرک سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہے درجہ تمام مقامات و مواقع میں اذان کے بعد کوئی نماز نہیں ہے بلکہ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ اذان دینے سے نماز پڑھنا واجب یا فرض نہیں ہو جاتا بلکہ نماز سے پہلے عام طور سے پانچوں وقت مسجد میں جو اذان دی جاتی ہے وہ سنت موقعہ ہے اور یہ سنت موقعہ بھی جماعت قائم کرنے کے لیے ہے اگر مسجد کے علاوہ کسی ایسے مکان میں جماعت قائم کی جائے جہاں محلے کی مسجد کی اذان کی آواز پہنچتی ہے تو اب جماعت قائم کرنے کے لیے اذان کہنا وہاں بھی سنت موقعہ نہیں بلکہ مستحب ہے المختصر حل اذان کے بعد نماز نہیں اور اذان دینا کبھی کبھی حصول برکت اور دفع ضرر کے لیے بھی ہوتا ہے اور قبر پر دی جانے والی اذان اسی پر محمول کی جائے اس جواب پر منکرین کا مذحکہ خیز اعتراض ابھی ہم نے چند ایسی اذانوں کا ذکر کیا جن کے بعد نماز نہیں مگر منکرین ان تمام اذانوں کو فراموش کر کے صرف بچے کے کان میں دی جانے والی اذان بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ نو مولود یعنی تازہ پیدا شدہ بچے کے کان میں دی جانے والی اذان کے بعد تو نماز ہے اور وہ نماز بعد موت ہوتی ہے یعنی نماز جنازہ لیکن یہ آزان جو دفن کے بعد قبر پر دی جاتی ہے اس کی نماز کون سی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ بچے کے کان میں دی جانے والی آزان کو نماز جنازہ کی آزان بتانا خالص جہالت ہے کسی کے مرنے سے سالہ سال پہلے اس کی ولادت کے وقت کان میں دی گئی آزان کو اس کی نماز جنازہ کی آزان بتانا نیری جہالت ہی ہے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں جو آزان دی جاتی ہے وہ آزان شیطان کے ضرر اور شر سے محفوظ رکھ کرنے کے لیے دی جاتی ہے مگر پھر بھی میدان دلیل میں آ کر منکرین کا یہ کہنا کہ بچے کے کان میں دی جانے والی آزان نماز جنازہ کی آزان ہے اس ضعیف اور لاغر مریض دلیل کا جواب ترکی بترکی یہ ہے جواب اعتراض اگر منکرین بچے کے کان میں دی جانے والی اذان کو نماز جنازہ کی اذان مانتے ہیں تو نماز جنازہ صرف قیام یعنی کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے اور اس نماز میں رکوع سجدہ کادہ وغیرہ نہیں صرف قیام ہے اور قیام نماز کے تمام افعال یعنی کاموں میں ادنا فعل ہے سب سے افضل فعل نماز سجدہ ہے حدیث شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں کہ بندے کو خدا سے سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے نماز کا سب سے اعلیٰ فعل یعنی سجدہ نماز جنازہ میں نہیں صرف ادنا فعل یعنی قیام کھڑا ہونے سے ہی جنازے کی نماز ہوتی ہے پھر بھی یہ نماز مقبول ہے اور درست ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس اذان کو نماز جنازہ کی اذان اگر مان بھی لیں تو یہ کہنا ہوگا کہ اس اذان کے بعد صرف ادنا افعال نماز یعنی قیام سے نماز ادا کی جاتی ہے باقی رہا یہ سوال کہ دفن کے بعد قبر پر دی جانے والی آزان کے بعد اب کون سی نماز ادا کی جائے گی اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم پارہ نمبر انتیس سورہ قلم آیت نمبر بیالیس میں ہے ترجمہ جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے تفسیر عیسائیت کی تفسیر میں امام المفسرین رئیس المشتحدین حضرت علامہ امام جلال الدین عبد الرحمن بن کمال السیوتی المتوفی نو سو گیارہ ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ قیامت کے دن کی سختی حساب اور جزا کے معاملے میں یعنی یعنی جب کشف ساک ہوگا یعنی یعنی قیامت کے دن حساب اور جزا کے معاملے میں سختی پیش آئے گی اس دن بھی کفار اور منافقین سجدہ نہ کریں گے یعنی ان کو بلایا جائے گا لیکن وہ اپنے کفر اور نفاق کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکیں گے لیکن الحمدللہ صحیح العقیدہ مومنین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے بعد دفن قبر پر دی جانے والی اذان اس نماز کی اذان ہے حالانکہ یہ نماز کا فعل سجدہ نماز جنازہ کے فعل قیام سے افضل ہے منکرین کے اعتراض کا جواب قرآن سے مل گیا کہ بعد دفن قبر پر دی جانے والی اذان روز محشر ہونے والی نماز کی اذان ہے لہذا بدور محشر جو لوگ نماز سجدہ ادا کریں گے وہ بات دفن قبر پر اذان دیتے ہیں اور منافقین کشف ساگ کے وقت یعنی روز محشر سجدہ ادا نہ کر سکیں گے وہ قبر پر اذان نہیں دیتے بلکہ انکار کرتے ہیں اور سختی سے منع کرتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن جب مجھ سے سجدہ ہی نہ ہو سکے گا تو پھر اس نماز کے لیے دفن کے بعد قبر پر کیوں اذان دیں